بسم اللہ يا الرحیم یا آمنوا اتقوا الله اللہ ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے اللہ کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد و السلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جسے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر مبوس فرمایا جن کا نام نامی گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معزز بھائیوں گشتہ سے پیوستہ جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے سود کی مذمت اس کی خطرناکی اور اس کی تباہ کاری پر گفتگو کی تھی اور یہ بات میں نے بیان کیا تھا کہ سود کا لینا دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے اس سے انسان کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے انسان کی زندگی کا چین و سکون چھن جاتا ہے اور سود بظاہر کتنا ہی اچھا نظر آئے اور انسان کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے مال میں اضافہ اور بڑھوتری ہو رہی ہے اس کا انجام قلت ہی ہے ہلاکت و بربادی ہی ہے اور گھاٹی ہی کا سودا ہے یہ شراب پینے سے بڑا جرم ہے زناکاری سے بھی بڑا جرم ہے سود کا لینا اور دینا اس سے آپ سود کی سنگینی کا اس کی خطرناکی کا پتہ لگا سکتے ہیں میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا تھا جسے بڑے وضاحت کے ساتھ میں پیش نہ کر سکا تھا آج کے خطبے میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کا قول یہ ہے یا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا اس نے ایک شراب نوش کو دیکھا کہ وہ شراب نوش شرابی وہ کود کود کر کے چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس آدمی نے کہا کہ اگر شراب سے بھی کوئی بڑی حرام چیز کسی بھی انسان کے پیٹ میں جائے تو میری بیوی کو طلاق یہ دیکھ کر کے اس نے بات کہی یہ سمجھا کہ سب سے زیادہ حرام چیز اگر کوئی ہے کھانے پینے میں تو شراب ہے کیونکہ وہ مجنون اور پاگل جیسی حرکت کر رہا تھا چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اول فول بک رہا تھا منہ سے اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کود کر کے چھانت پکڑ لوں گا اس کی حماقت اور اس کی جہالت اور یہ سب شراب کے نشے میں ساری چیز کر رہا تھا تو یہ دیکھ کر کے اس نے یہ کہا کہ اگر شراب سے بھی کوئی بڑی اور حرام چیز ہو جو کسی بھی انسان کے پیٹ میں جائے تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے یہ سمجھ رہا تھا کہ شراب سے بڑی کوئی حرام چیز نہیں ہے کھانے پینے میں امام مالک کے پاس گیا امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے اس نے کہا تو امام مالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے موقع دو میں بعد میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے ایک دن کے بعد پھر وہ بندہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو امام مالک نے کہا کہ مجھے پھر موقع دو پھر تیسری بار گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی ہو گئی اس لیے کہ شراب سے بھی زیادہ حرام چیز سود ہے اور لوگ سود کھاتے ہیں لہذا تمہاری بیوی کو طلاق سود شراب سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے یہ کس نے فتوا دیا امام مالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انہوں نے کہ میں نے قرآن پڑھا حدیثیں پڑھی تو سود سے زیادہ حرام جرم کھانے پینے میں مجھے نظر نہیں آیا لہذا تم نے جب یہ کہا کہ میری بیوی کو طلاق ہو جائے اگر کسی بھی انسان کے پیٹ میں شراب سے زیادہ کوئی حرام چیز جائے تو شراب سے زیادہ حرام چیز سود کا لینا دینا ہے اور سود لوگ کھاتے اور پیتے ہیں لیتے اور دیتے ہیں وہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے لہذا تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی امام مائی رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ اس لیے سود شراب سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے یہ ساری باتیں قرآن اور حادیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی آج کے درس میں کچھ ایسے کاروبار کچھ ایسے لین دین جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کثرت سے لوگ کرتے ہیں حالانکہ وہ حرام ہے سود ہے جائز نہیں ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا بہت سارے معاملات ہیں تمام چیزیں تو بیان نہیں کی جا سکتی لیکن کچھ چیزیں جو بہت مشہور ہیں عام ہیں لوگ لیتے اور دیتے ہیں ان کا ذکر میں آپ کے سامنے آج کے درس میں یا خطبے میں کرنا چاہوں گا نمبر ایک یا پہلی چیز جو بیان کرنا چاہتا ہوں ہائیوی ڈپوزٹ یہ ہمارے ملکوں کے اندر یہ چیز بہت عام ہے اور ہیوی ڈپوزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کو کسی آدمی کے پاس رکھ دیتا ہے جس کے پاس رکھتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے اس کے پاس گھر ہوتا ہے مکان اور پلاٹ ہوتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے زیادہ پیسے اسے لیتا ہے پانچ لاکھ دس لاکھ روپیے اور وہ آدمی جا کر کے اس کے گھر کے اندر رہتا ہے اس کا کرایہ نہیں دیتا پانچ سال کے لیے اگریمنٹ ہوتا ہے دس سال کے لیے چھ سال کے لیے اب اس کے بعد وہ آدمی جب پیسہ واپس کر دیتا ہے تب اس کے گھر سے وہ نکل جاتا ہے اور گھر چھوڑ دیتا ہے اور وہ پورا پیسہ اسے دیتا ہے تو یہ جو ہیوی ڈپوزٹ ہے یہ حرام ہے کیوں حرام ہے اس لیے حرام ہے کہ آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا آپ نے اپنے پیسے سے آپ اس کے گھر میں رہتے ہیں گھر کا کرایہ نہیں دیتے آپ کا پورا پیسہ سیف ہے پانچ لاکھ چھ لاکھ دو سال چار سال چھ سال میں آپ کا پورا پیسہ سیف ہے لہذا یہ جو آپ اس کے کے کے گھر اندر رہتے ہیں بغیر دے کر یہ آپ کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے یہ حرام و ناجائز یہ قرض ہی ہے سمجھ لیجئے لیکن چونکہ آپ اس کو قرض نہیں دیتے اس لیے اس نے آپ کو گھر دے دیا رہنے کے لیے تو یہ حرام اور ناجائز ہے یہ بڑے بڑے شہروں میں یا ہمارے ملکوں کے اندر چیز کثرت سے رائج ہے یہ سود ہے یہ حرام اور ناجائز اس کا لینا اور دینا ایسے ہی گاؤں دیہات کے اندر ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس زمین ہوتی ہے کسی شخص کو سعودی عرب آنا ہے کسی دوسرے ملک جانا اس کو پیسہ چاہیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اب وہ کسی زمیندار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ کسی پیسے والے کے پاس کہ میرے پاس زمین ہے آپ میری زمین لے لو اور مجھے دو لاکھ روپیے دے دو میں چار سال کے بعد واپس کر دوں گا اور پھر اس کے بعد جب میں پیسے واپس کر دوں گا تو پھر آپ مجھے میری زمین واپس کر دیجئے گا اب وہ کیا کرتا ہے زمین میں وہ کیا کرتا ہے کاشتکاری کرتا ہے اور زمین کے اندر فصل اگاتا ہے اور دو سال تین سال تک زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کا پیسہ اپنا پورا سیف ہے وہ پیسہ دو سال کے بعد دے گا تب جا کر کے اس کو زمین مل جائے گی تو ایسا کرنا بھی حرام ہونا جائز ہے قاعدہ ہے کل قرض جر جب انفا ربا ہر قرض جس کے اندر نفع ہو فائدہ ہو وہ کیا ہے وہ سود ہوتا ہے وہ حرام ہونا جائز ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے ملکوں کے اندر یہ چیز رائج ہے یہ بھی حرام اور ناجائز ایسے ہی ادھار زیورات لینا زیورات خریدنا ادھار یہ بھی حرام اور ناجائز ہے لوگ جاتے ہیں کسی سونار کے پاس اور اس سے ادھار زیور خرید کر کے لے کر کے آتے ہیں حرام ہے سونا چاندی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیش آپ کو لینا ہے نقد لینا ہے اس کے اندر ادھار لینا یہ جائز نہیں ہے حرام ہوتا ہے ایسے ہی کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے آدمی جاتا ہے اس کو زیور بنانا ہے اپنی بچی کو دینا ہے یا دلہن کو دینا ہے بہو کو دینا ہے سونار کے پاس جاتا ہے اور اسے سودا کرتا ہے کہ میں آپ سے دس لاکھ کا یا پانچ لاکھ کا زیور لوں گا ایک لاکھ یا پچاس ہزار روپیہ اسے بطور ایڈوانس دیتا ہے ایڈوانس کے طور پر بیانہ کے طور پر اب وہ چھ مہینے کے بعد جاتا ہے پورا پیسہ دے کر کے پھر زیور لے آتا ہے حرام ہونا جائے سونا اور چاندی انسان نقد کے علاوہ ادھار نہیں خرید سکتا ہے کسی بھی صورت میں جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو منع کیا ہے کہ انسان اس کو ادھار خریدے آدمی کو کیسے لینا لہذا یہ جو اتفاق کرتا ہے اور اسے بیانہ کے طور پر کچھ پیسہ دیتا ہے اور بعد میں جا کر کے پورا پیسہ دے کر کے لے کر کے آتا ہے یہ بھی حرام اور ناجائز ہے شریعت کے اندر ایسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کسی سونار کے پاس ہر مہینے پانچ ہزار دس ہزار روپیہ جمع کرتے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ ہو گیا اب وہ جا کر کے اس کا زیور لے لیتے یہ بھی حرام ہے جائز نہیں ہے یہ کیونکہ آپ نے اسے قسطوں میں خریدا سونا قسطوں میں خریدنا ادھار خریدنا پہلے کچھ پیشگی رقم دے دینا اس کے بعد اس کو لینا یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز یہ سب حرام لین دین ہے میرے بھائی جائز نہیں ہے جبکہ ہمارے یہاں کثرت سے یہ چیز رائج ہے خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جا کر کے اس طرح کا کام کرتے ہیں اور کچھ پیسے دے کر کے اسے ایڈوانس پھر بعد میں جا کر کے زیور لے کر کے آتے ہیں حرام اور ناجائز ہے آپ کے پاس پورا پیسہ ہو جتنا پیسہ اتنا کا زیور آپ خرید لیجیے اور باقی کا بعد میں خریدیے یہ نہیں ضروری کہ سارا زیور ایک ساتھ آپ خریدیں لہذا ایسا کرنا ادھار لینا یا پیشگی رقم دے دینا یا قسطوں پر لینا یا ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہوتی ایسے ایک شکل اور بہت رائج ہے عورتوں میں یا ہمارے یہاں کہ عورت کے پاس پرانا زیور ہوتا ہے جسے استعمال کرتی ہے وہ اب اس کو بدل کر کے اس کو نیا زیور لینا ہے وہ کیا کرتی ہے جا کر کے پرانا زیور سونار کو دے دیتی ہے اور سونار اس پرانا زیور کو وزن کرتا ہے اور اس کے بدلے میں نیا زیور دیتا ہے لیکن پرانے سونے کی قیمت کم لگاتا ہے اور نیا سونے کی قیمت زیادہ لگاتا ہے پرانا سونا اس کے پاس زیور تھا دس گرام ہے نیا زیور اس کو چھ گرام دیتا ہے سات گرام دیتا ہے یہ حرام ہی ہے یہ ناجائز ایسا کرنا سونے کے اندر آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے پرانا سونا ہو یا نیا سونا پرانی نوٹ ہو یا نئی نوٹ ہو یعنی کہ ہماری نوٹ جو ہے نہیں ہے تو میں ایک سو ایک روپیہ لوں گا آپ سے یا ایک سو دو ریال لوں گا ایک سو پانچ ریال لوں گا ایک دم ابھی میں بینک سے لے کر کے نوٹ آیا ہوں ابھی ابھی ایک گھنٹہ پہلے بینک سے یا مجھے نوٹ ملی ایک دم تازہ کڑکل نوٹ ہے کڑک نوٹ ہے نہیں جائز ایسا کرنا کیونکہ دونوں کی مالیت برابر ہے اس لیے حرام ایسا کرنا ایسے پرانا زیور کے بدلے نیا زیور کم خریدنا یہ بھی حرام اور ناجائز یہ سودی کاروبار کے اندر آتا ہے سود ہے یہ ناجائز ہے ایسا کرنا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کا صحیح طریقہ یہ کہ آپ پرانے زیور کو بیچ دیجئے اس کے ہاتھ میں اس سنار کو دے دیجیے بھائی ہمارا زیور ہے آپ کتنے میں لیں گے جتنے بھی اتفاق ہو جائے اس کو بیچ دیجئے اور بیچ کر کے پیسہ لے لیجئے اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں پیسہ لے کر کے جیب میں رکھ لیجئے اس کے بعد پھر اس سے دوبارہ سودا کر لیجئے نیا زیور کا اب جس پر اتفاق ہو اب آپ اس کو پیسہ دے کر کے لے لیجیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے پرانے سیونے کو اس کو بیچ دیا لہذا پرانا ہو جائے نیا ہو جائے اس میں کبھی بیشی کرنا جائز نہیں ہے آپ ایک کلو گیہوں دے کر کے دو کلو گیہوں لینا حرام ہے ایک کلو نمک دے کر کے دو کلو نمک لینا حرام ہے ایک کلو کھجور دے کر کے دو کلو کھجور لے کر کے لینا حرام ہے چاول لینا حرام ہے کبھی بیشی کر کے نہیں لے سکتے آپ کبھی چاول کی مارکیٹ آنے والی فصل ہمارے پاس چاول نہیں ہے آپ کے پاس زمین ہے چاول آپ کے یہاں اگتا ہے میں کہتا ہوں بھائی آپ جو ہے مجھے پرانا چاول لے کر کے نیا چاول دے دیجئے پرانا چاول ایک کلو دیتے ہیں یا دو کلو دیتے نوا چاول ایک کلو دیتا حرام ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے ایک جنس کی چیزوں کو کمی بیشی کر کے بیچنا حرام اور ناجائز ہے کھانے پینے کی چیزوں میں اور وہ چیزیں جن کی قیمتیں ہوتی ہیں ان کو آدمی کمی بیشی نہیں کر سکتا کیا آپ اس کو زیادہ لیں اور کم دیں یا کم دیں اور زیادہ لیں یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہوتا ہے یہ سب سودی کاروبار کے اندر جو ہی ساری چیزیں آتا ہے ایسے ہی آج کل یہ بھی رائج ہے بہت زیادہ کہ کوئی کمپنی ہے اور وہ کوئی جو ہے مال بنا رہی ہے اور اس مال کے اندر دکان ہوتی ہے ابھی کچھ دکان وغیرہ بن کر کے تیار نہیں ہوئی ہے ابھی صرف کام چالو چالو ہے یا کام شروع ہونے والا ہے آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور اس کے اندر پورا نقشہ رہتا ہے اتنی دکانیں ہوں گی آدمی دکان کا پورا پیسہ اس کو دے دیتا ہے کس کو جو بلڈر ہے پورا پیسہ اس کو دے دیتا ہے اور وہ بلڈر کیا کرتا ہے اسی دن سے اس کا کرایہ دینا شروع کر دیتا ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے ابھی بلڈنگ تیاری نہیں ہوئی ابھی روم بنا ہی نہیں دکان بنی ہی نہیں آپ وہ دکان کا کرایہ کیسے آپ دے رہے اس کا مطلب یہ کہ آپ قرض لے کر کے اسے سود دے رہے ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر تھا اور آج بھی ہے بہت ساری چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں قرض سود پر دیتے ہیں بھئی ہم آپ کو دس ہزار ریال دیں گے لیکن آپ کو گیارہ سو ریال دینا پڑے گا بارہ سو ریال دینا پڑے گا حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ یہ سودی کاروبار ہے سودی لین دین ہے جائز نہیں ایسا کرنا تو یہ بھی جو آج کل عام ہے کہ ابھی دکان کھڑی نہیں ہوئی آدمی نے دکان خرید لیا پورا پیسہ دے دیا اب اس کے بعد اس کا کرایہ بھی شروع ہو گیا اور ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں کرایہ آتا اس دکان کا جبکہ دکان ابھی وجود میں آئی نہیں ہے ابھی دکان تیار ہی نہیں ہوئی ہے تو اس کا کرایہ لینا یہ بھی شریعت کے اندر کیا ہے حرام اور ناجائز ہے یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں ایسے فکس ڈپوزٹ یہ بھی حرام ہے اس سے پہلے شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کسی کے یہاں بچی کی ولادت ہوتی ہے یا ایسے ہی آدمی جا کر کے پیسہ بینک میں جمع کر دیتا ہے اور ہر مہینے سود آتا ہے اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے اسی سے پورا اپنا زندگی گزارتا ہے تو یہ بھی حرام ہے آپ بیس لاکھ رکھ دیے اکاؤنٹ میں ہر مہینے آپ کو پچاس ہزار بیس ہزار جو بھی ہو آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا آپ اسی کو کھاتے پیتے ہیں آپ کا پورا پیسہ جمع ہے یا اس طریقے سے آپ نے دس لاکھ جمع کر دیا دو لاکھ جمع کر دیا بیس سال کے لیے بائیس سال کے لیے اٹھارہ سال کے لیے اٹھارہ سال کے بعد لڑکی بالغ ہو جائے گی لڑکی کی شادی کرنا ہے اس لیے ہم نے دو لاکھ جمع کر دیا جمع کرنے کے بعد اٹھارہ سال میں اٹھارہ لاکھ ہو جاتا ہے یا پندرہ لاکھ یا دس لاکھ ہو جاتا ہے جو بھی ہو جائے یہ حرام ہے ناجائز ایسا کرنا اس طرح کا فکس ڈپوزٹ کرنا حرام اور ناجائز ہے یہ بچی کی حرام شادی اور حرام کھانا اور حرام کھلانا لہذا ایسی شادیوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے طلاق ہوتی ہے کھلا ہو جاتا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا نہ اتفاقی ہوتی ہے اس لیے حلال کمائیے اور حلال بچوں کے اوپر خرچ کیجیے لہذا یہ بھی شریعت کے اندر حرام فکس تجارت کرنا یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کسی آدمی کو دیتے ہیں وہ تاجر بزنس مین ہے آپ نے اس کو دو لاکھ ریال دے دیا ایک لاکھ ریال دے دیا اور فکس کر دیا کہ مجھ کو ہر مہینہ دس ہزار چاہیے بیس ہزار چاہیے حرام ہے یہ فکس کر دینا یہ کیا ہے حرام ہے ناجائز ہے تجارت کے اندر نفع بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے نفع زیادہ بھی ہو سکتا ہے گھاٹا بھی ہو سکتا ہے اس لیے جب آپ کسی سے تجارت کریں پیسے دیں تو اس کی شکل جو شریعت جائز قرار دی اس کو بے مطالبہ کہا جاتا ہے مطالبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی محنت اور دوسرے آدمی کا وہ آدمی محنت کرے گا جو کمائے گا اس میں اتفاق ہوگا کہ بیس پرسینٹ اسی پرسینٹ چالیس پرسینٹ ساٹھ پرسینٹ یہ اتفاق ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ فکس کر دیں کہ ہر مہینے میں دس ہزار یا پانچ ہزار لوں گا یہ حرام ہو جائے گا کیونکہ اس تجارت کے اندر کبھی کسی مہینے میں کم فائدہ کبھی کسی مہینے میں زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ پہلے پرسنٹیج طے کر لیں کہ چالیس پرسینٹ یا ساٹھ پرسینٹ محنت کرنے والا مان لیجیے ساٹھ پرسینٹ لیتا آپ چالیس پرسینٹ لیں گے سو ریال میں آپ کو چالیس ریال مل جائے گا اور اگر اور فائدہ ہوگا تو اور زیادہ آپ کو مل جائے گا دو سو ریال ہوا تو آپ کو سمجھ اسی ریال مل جائے گا فائدہ تو اس طریقے سے پرسنٹیج طے کیا جاتا ہے مال جو ہے فکس نہیں کیا جاتا کہ ہر مہینے ہم کو اتنا پیسہ چاہیے اگر آپ طے کر دیں گے یہ چیز ناجائز اور حرام ہو جائے گی جائز نہیں ہوگا یہ کیونکہ کبھی فائدہ کم کبھی زیادہ اور کبھی نقصان بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز اس طریقے سے کی جاتی ہے جو کیا نام ہے جائز نہیں ہے ایسے ہی آج یہاں کیا نام ہے سعودی عرب کے اندر یا اس طریقے سے ہمارے ملکوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ان کا کاروبار ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو نوکریوں پر لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے تو میں کیا کرتا ہوں اپنی جو سیلری شیٹ ہے اسے بیچ دیتا ہوں ٹھیک ہے ہماری سیلری آئے گی مان لیجیے پانچ ہزار مجھے پیسے کی ضرورت ہے اب وہ آدمی کہتا بھائی آپ مجھے چار ہزار میں دو گے تو میں لوں گا آپ کی سیلری شیٹ اب میں چار ہزار اس کو دے دیتا ہوں اب وہ چار اور وہ لے گا پانچ ہزار تو ایسا کرنا حرام ہونا جائز ایک ہزار یہ اس کے لیے کیا ہے یہ جائز نہیں ہے اور یہ سودی لین دین سود کا لینا بھی سود کا دینا بھی دونوں حرام و ناجائز ہوتا ہے ہم بھی گار ہوں گے اللہ یہ کہ انسان اگر بہت مجبور ہے اور مجبوری کی وجہ سے اس کو علاج کرانا ہے کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے کوئی کہیں سے مال نہیں مل رہا ہے کوئی تعاون نہیں کر رہا ہے نہ کوئی صدقہ اور خیرات کے طور پر دے رہا نہ کوئی قرض دے رہا ہے انسان کی جان کا معاملہ یہ الگ مسئلہ ہے لیکن عام طور پر یہ چیز حرام ہے لینے والے دینے والے دونوں کے لیے گویا کہ ہم ذریعہ بن رہے ہیں اس کو سود کاروبار کرنے کے لیے اس لیے بھی حرام ہونا چاہے کہ ہم ایک چالیس چار ہزار پانچ ہزار کو ہم نے گویا کہ چار ہزار میں خرید لیا گویا کہ ہم نے پیسے کا لین دین کر لیا اور پیسے کا لین دین اگر ایک ہی کرنسی ہے تو اس میں کبھی بیشی کرنا جائز نہیں ہے یہ حرام ہے یہ اگر کرنسی بدل جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے مان لیجیے لیکن اتنا برابر ہونا چاہیے پیسہ کرنسی اگر بدل جاتی ہے جیسے ایک ریال کہیں بیس روپیہ ہوتا ہے کہیں چالیس روپیہ ہو جاتا ہے ایک ریال دے کر کے ہم بیس روپیہ لیتے ہیں چالیس روپیہ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر کیونکہ کرنسی بدل گئی ہے ہمارا روپیہ ہے ٹکا ہے یا ڈالر ہے یا اس طریقے سے اور کوئی کرنسی ہے اگر ایک ہی کرنسی ہے تو اس کے اندر کمی بیشی کرنا اسود ہوتا ہے روپیے کو روپیے میں زیادہ لینا کم دینا ٹکا کو کم لینا زیادہ دینا یا اس طریقے سے اور کوئی کرنسی ہے کم لینا زیادہ دینا ایک ہی کرنسی کے دوران درمیان یہ حرام اور ناجائز ہوتا ہے یہ قطام جو ہے جائز نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی سود ہے بہت رائج ہے آج معاشرے میں کتنے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں فتویٰ اور آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ بھائی میں سیلری لیتا ہوں اور اس طریقے سے میں لوگوں کو جو ہے کیا نام ہے کم پر لیتا ہوں اور پھر میں زیادہ لیتا ہوں پوری تنخواہ اور ان کے کم دیتا ہوں تو یہ حرام اور ناجائز ہے اور جو آدمی ایسا بیچتا ہے اس کے لیے بھی حرام و ناجائز ہے اور جو خریدتا اس کے لیے بھی حرام و ناجائز ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ خوف کھانا چاہیے کسی کی ضرورت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ ایک انسان مجبور ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور آپ جو ہے بجائے اس کی کی مدد کریں آپ اس کو جو ہے کیا نام ہے پیسہ سود پر لیتے ہیں آپ کچھ مدد کر دیجئے اور جب آئے تب آپ اسے پیسہ لے لیجیے قرض دے دیجیے آپ اس کو جس میں بیشی نہ زیادہ پیسہ آپ نہ لیں تو ایسا کرنا یہ بھی کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہے یہ بھی حرام و ناجائز ہے ایسے ہی سود پر قرض دینا یا لینا دینا یہ بھی کیا ہے یہ بھی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیز تھی آج بھی ہے بینکوں کے اندر لوگ پیسے رکھتے ہیں بینکوں میں پیسہ رکھنا مجبوری ہے بینک اکاؤنٹ کھلوانا مجبوری ہے اگر بینک اکاؤنٹ آپ کا نہیں کھلے گا آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا ایک مجبوری کی شکل میں ہے لہذا اکاؤنٹ آپ کھول سکتے ہیں البتہ اس کے اندر جو فائدہ آتا ہے جو سود آتا ہے اس کا لینا آپ کے لیے حرام ہونا جائے آپ اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے اس سود کو اگرچہ اکاؤنٹ کھولنا آپ کے لیے مجبوراً جائے لیکن اس کو جو آپ کے اکاؤنٹ میں فائدہ اور سود آتا ہے اس کا لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے یہ یہ حرام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق مزدوق ہیں اللہ کے نبی برحق ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان سود نہ چاہتے ہوئے بھی سود کا غبار اس کے حلق کے اندر ضرور جائے گا ضرور اس کے حلق کے اندر جائے گا کچھ لوگ سود ہی کاروبار کریں گے سود کا لین دین کریں گے کوئی بچنا بھی چاہے گا تو نہیں بچ پائے گا یہ صورتحال ہو جائے گی آج وہی صورتحال ہے بینک میں انسان پیسے رکھتا ہے اکاؤنٹ میں اس کے فائدہ آتا ہے سود آتا ہے انسان برابر حساب نہیں کر پاتا کچھ نہ کچھ انسان کبھی کھا جاتا ہے تو وہی ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان نہ چاہنے کے باوجود بھی اس سود کا کچھ نہ کچھ حصہ کھا لے گا اللہ کے سرخ حدیث ہے ان نہ زمان لا يبقى منه محد الا اکل اصابه من غباره آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ کوئی بھی آدمی سود سے نہیں بچ پائے گا کچھ لوگ تو کھانے والے ہوں گے دھڑلے کے ساتھ ڈنکے کے چور پر ایرانیہ طور پر سودی کاروبار کریں گے سود اکاؤنٹ میں آئیں گے اس کو کھائیں گے اور کچھ لوگ کیا کریں گے ان کو اس کا غبار ہی ان کو پہنچے گا یعنی بچنے کے باوجود بھی نہیں بچ پائیں گے آج یہی صورتحال ہو گئی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ سود بچنے کے باوجود بھی انسان نہیں بچ پائے گا لہذا میرے بھائیو ہمیں سود کی سنگینی کا اندازہ کرنا چاہیے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جو سود ہوتا ہے اسے انسان اپنی ذات کے اوپر استعمال نہیں کر سکتا وہ کہاں استعمال کر سکتا ہے وہ قیدیوں کو آزاد کرانے میں استعمال کر سکتا ہے جیسے بہت سارے لوگ ہمارے ملکوں کے اندر مظلوماً جیلوں کے اندر بند ہوتے ہیں آپ اور اس کو نکالنے میں جیل سے پیسہ لگتا ہے پولیس بھی پیسہ لیتی ہے اور وکیل بھی پیسہ لیتا ہے تو حرام چیز ہے حرام کے اندر آپ دے دیجیے اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی کام آپ کو کرانا ہے آپ کا حق ہے وہ کام کرانا لیکن اگر آپ رشوت نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا اس جگہ پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے فوج کو پولیس کو آپ کے پاسپورٹ پر وہ اچھی رپورٹ نہیں لگائے گی اب حالانکہ پاسپورٹ بنوانا ہمارا حق ہے ہر ملک کے ناگرک کا ہر ملک کے باشندے کا حق ہے پاسپورٹ بنوانا اور اس کا کوئی جرم نہیں ہے لہذا پولیس کی ذمہ داری ہے کہ صحیح رپورٹ لگائے لیکن اگر آپ اسے کچھ پیسے نہیں کھلائیں گے تو آپ کو وہ صحیح رپورٹ نہیں لگائے گا تو آپ یہ سود کی رقم اس جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں ایسے ہی کہیں پر آپ راستہ بنوا دیا وہ راستہ جسے سارے لوگ استعمال کرتے ہیں کہیں آپ نے پل بنوا دیا کہیں آپ نے ہمام اور واش روم اور ٹوائلٹ بنوا دیا جس کو سارے لوگ استعمال کرتے ہیں یا اس طریقے سے کہیں جو ہے آپ نے یہ حمام وغیرہ یا پل وغیرہ بنا دیا یہ چیزیں جو ہیں جو رفاع عام کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں انسان سود کی رقم کو استعمال کر سکتا ہے یا اس طریقے سے کوئی بہت زیادہ مجبور انسان ہے اور وہ قرض کے تلے دبا ہوا ہے سودی قرض کے تلے دبا ہوا ہے لہذا اس آدمی کو آپ سود کی رقم دے سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے چھٹکارا کر لے وہ سودی رقم اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ ہے اس نے لے لیا تھا نہیں معلوم تھا یا معلوم تھا مان لیجئے لیکن اب اس کی زندگی اجیون ہو گئی ہے اور اس کے اوپر سود پر سود بڑھتا جا رہا ہے لہذا وہ سود کی جو رقم ہے اس کو دے کر کے اس آدمی کی جو گلو خلاصی کرائی جا سکتی ہے یہ ساری چیزیں علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے یا اس طریقے سے کسی کی جان کا مسئلہ ہے اس کو کینسر کی بیماری ہے یا دما کی بیماری یا کوئی جان لیوا بیماری ہے اور کوئی آدمی اس کے علاج کے لیے پیسہ نہیں دے رہا ہے نہ کوئی تنظیم دے رہی ہے نہ ہی اس کو پیسہ مل رہا ہے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے اگر وہ نہیں آپریشن کیا گیا تو اس کی جان چلی جائے گی جان خطرے میں ہے تو اسی صورت میں سود کی رقم سے اس آدمی کی مدد کی جا سکتی ہے اس کی مدد کی جا سکتی ثواب نہیں ملے گا یہ ایک حرام چیز کو آپ نے اپنے ایک گند ہے اور ایک گندگی ہے سمجھ لیجیے آپ نے اپنے سر سے اس کو زمین پر پھینک دیا بس یہی ہوگا ایک آدمی کی جان بچ جائے گی لیکن آپ کو اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ فائدہ یا ثواب کب ملتا ہے جب انسان کا مال حلال ہوتا ہے اس میں انسان کو ثواب ملتا ہے اس آدمی کی مدد ہو جائے گی اس کی جان بچ جائے گی لیکن انسان کو اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ملے گا تو یہ جو سود جو بینکوں ہمارے اندر آتا ہے بینکوں کے اندر اس کے استعمال کرنے کے بارے میں علماء نے ساری باتیں بتائی ہیں کہ انسان ان جگہوں پر جا کر کے سود کی رقم کو خرچ کر سکتا ہے میرے بھائیوں گزارش یہی ہے آپ سے کہ اتنا سب سن لینے کے باوجود بھی ہم اگر سود کے کاروبار سے نہیں بچیں گے سودی معاملات سے نہیں بچیں گے تو ہمارا کیا حاصل ہوگا بہت سخت جرم ہے شریعت کے اندر اس کے اندر نہ مال کے اندر برکت ہوتی ہے نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے بہت ساری بیماریاں انسان کے اندر جنم لے لیتی ہیں اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مال کو میرے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنانا آج یہ مال چونکہ حرام طریقے سے ہم کماتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال جان ہے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں ہمارے شادی کے رشتوں میں دلال اور اختلاف اور طلاق اور خلا اور آپسی رشتوں کے اندر نا اتفاقی اور ناچاقی چاقی یہ ساری چیزیں کیوں ہیں انہیں سارے حرام کاروبار اور حرام لین دین اور حرام کاروبار سودی کاروبار کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مال کم ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے اور جب برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے انسان کو اطمینان ہوتا ہے قناعت ہوتی ہے تو انسان کی زندگی بڑے اجر بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ انسان کی زندگی گزرتی ہے اس لیے ہم اسے توبہ کریں سود کا لینا دینے والا اللہ تعالیٰ کے ہم ہاں مبغوض ہے لوگوں کی نظر میں بھی مبغوض ہوتا ہے اور وہ بڑا ہی بخیل انسان ہوتا ہے جو نہ خرچ کرتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے اس لیے ایسے لوگوں کے سے ان لوگوں کا دل بھی بھاگتا ہے اور معاشرہ بھی ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو سودی کاروبار یا اس طریقے سے حرام کاروبار کرتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں حلال کمائیں میرے بھائیوں کیونکہ مال یہ رہنے والا نہیں ہے چند دن ہماری زندگی ہے اس کے بعد انسان کو دنیا سے جانا ہی جانا ہے کوئی انسان مال لے کر کے نہیں جائے گا انسان کا نیک عمل اس کے ساتھ جائے گا اس کا برا عمل اس کے ساتھ جائے گا اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان اس کے ساتھ جائے گا یہ مال و دولت دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر رہ جانے والی ہیں انسان دنیا کے اندر اکیلے آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے اس کے ہاتھ میں مال و دولت نہیں ہوتا ایسے جانے کے بعد بھی انسان کے ہاتھ خالی جائیں گے اور خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا اور مال و دولت انسان لے کر کے نہیں جائے گا آپ مال کمائیے لیکن حلال طریقے سے کمائیے خوب مال کمائیے لیکن حلال طریقے سے حرام طریقے سے کمانا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز اور ہماری تباہی اور ہلاکت اور بربادی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے لہذا ہم ان سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے حرام کاموں سے بچائے اللہ تعالیٰ حرام کاروبار سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حرارت کرے اور حرام رزق سے حرام روزی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اللہ ہم سب کو توحید اور اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بدعت اور خرافات سے ہر طرح کی نافرمانی سے اللہ ربان ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ فرق ندیم و نافان انیہ کو بالآیات ذکر حکیم النّ تعالیٰ الرحیم